صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم بک کے وبک امسینا وہ بھی وبک نموت سئی النشور وہ بھی کے تو وہ کے نشور اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے شام کے وقت یوں کہے اللہم بک کے وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے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 ہوں بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا پھر کہے اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك چار مرتبہ صبح اور چار مرتبہ شام اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے ایکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اللہم اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك وحدك لا شريك شریک فلك الحمد ولك الشكر اے اللہ مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی صبح کی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں بس تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے شام کے وقت ما اسبحہ کی جگہ ما امسا کہے یعنی جس نعمت نے بھی شام کی ہے جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جو شام کے وقت پڑھ لے اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الكفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت تین مرتبہ صبح تین دفعہ شام اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں اپنے دین اپنی دنیا اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میری پردہ والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ اے اللہ میرے سامنے سے میرے پیچھے سے میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں اللہم عالم الغیب والشہادتی فاطر السماوات والارض رب اللہ ان لا و الا انت بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم اے اللہ اے غیب اور حاضر کو جاننے والے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہر چیز کے پروردگار اور مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کرواؤں بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تین مرتبہ کہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا جاننے والا ہے رضيت بالله ربا رب و وبمحمد اسلام تین مرتبہ کہے میں اللہ پر راضی ہوں اس کے رب ہونے میں اور اسلام پر دین ہونے میں اور محمد کے نبی ہونے میں سبحان اللہ و بحمدى عدد د خلقى و رغ نفسى و ظين تارشى و مى دي ديلى مرتبہ کہے اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنے نفس کی روا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر سبحان اللہ و بحمد سو مرتبہ کہیں اللہ پاک ہے اپنی تمام تعریفوں سمیت یا یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرف عین اے زندہ رہنے والے اے قائم رکھنے والے میں تیری ہی رحمت سے فریاد کرتا ہوں میرے تمام کام درست کر دے اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سو مرتبہ روزانہ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी का मुल्क है और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है असबहना व असबहमुल्क रबालमीन اللهم إني أسألك خير لهذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه و شر میں ہم نے صبح کی اور کائنات نے صبح کی اللہ کے لیے اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اس کی فتح و نصرت اس کے نور و برکت اور اس کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کے شر اور اس کے بعد والے دنوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر شام ہو تو یہی دعا پڑھے اور اسبحنا کی جگہ امسینہ و امس الملک للہ پڑھے یعنی ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک له له الملک الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے دس گناہ معاف کیے جائیں گے اور دس درجے بلند کیے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور اگر شام کو یہ کلمات کہے تو صبح تک یہی فضیلت حاصل رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو یہ کلمات کہتے تھے علی فطرت الاسلامی وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم حنیف مسلم کی ملت پر صبح کی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور برب الفلق اور برب الناس جسے معوذتین کہتے ہیں تین تین مرتبہ جب شام ہو اور جب صبح ہو تو تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی